الباب الرابع ومئتان باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام نوافل کا گھر میں ادا کرنا مستحب ہے چاہے راتبہ ہوں یا غیر راتبہ ہوں اور نفلوں کے لیے فرد والی جگہ کو بدلنے یا ان کے درمیان گفتگو سے فصل کرنے کا حکم عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته متفق حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اس لیے کہ آدمی کی افضل نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرد نماز کے بخاری و مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا متفق عليه حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ بخاری و مسلم وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا رواه مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز مسجد میں ادا کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کی نماز کی ادائیگی سے خیر و برکت عطا فرمائے گا مسلم وعن عمر بن بن بن أن نافع جبير أرسله إلى السائب أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج مسلم حضرت عمر بن عطا بیان کرتے ہیں کہ حضرت نافع بن جبیر نے انہیں صائب بن اخت نمر کی طرف وہ چیز دریافت کرنے کے لیے بھیجا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے ان کی نماز میں دیکھی تھی انہوں نے فرمایا ہاں میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ کی نماز پڑھی جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپنی فرد والی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور سنتیں پڑھیں پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے تو میری طرف پیغام بھیج کر بلوایا اور فرمایا تم نے جو کیا ہے آئندہ نہ کرنا جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو اس کے ساتھ کوئی اور نماز مت ملاؤ یہاں تک کہ گفتگو کر لو یا وہاں سے نکل جاؤ یعنی جگہ بدل لو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایک نماز کو کسی دوسری نماز کے ساتھ نہ ملائیں یہاں تک کہ کسی سے بات کر لیں یا وہاں سے نکل جائیں